محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا دوسری سند میں ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی علیہ وسلم سے سنا آپ نے مسلمہ کے دو الچیوں سے پوچھا جبکہ آپ نے اس قذاب کا حق پڑھا کہ تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سفیر اور قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکسٹھ